جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی بے حد زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک ڈالنے والا تھا